حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے کونوں میں سے صرف حجر اسود کا اور بنو جمح کے گھروں کی طرف اور بنو جمح کے گھروں کی طرف واقع حجر اسود سے متصل کونے یعنی رکن یمانی کا استعلام کرتے تھے سننے ابن ماجہ حدیث نمبر دو ہزار نو سو چھیالیس